اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ پاک نے ان کو جو عمل فرمایا اللہ ان نصر اللہ قریب کہ بے شک اللہ رب العزت کی مدد قریب ہے بات کر رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام والسلام کو بھیجا مختلف فی امور جو نظریات کے اعتبار سے اختلاف تھا وہ نظریاتی اختلاف کو دور کیا علیہ السلام کو اپنا علم ازلی دے کر وہی کے ذریعے سے وہ علم انبیاء کو سکھایا انبیاء نے اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے نظریات کی درست بھی کی ان کا مقدر تھا ہم نے بارہ مانا جو بدنصیب تھے انہوں نے بات نہیں مانتی لیکن وہ تو ذمہ انبیاء کو بڑے ذمہ ہو گئے تو بات سمجھا رہی ہے اس میں یہ بات کی آئی تھی کہ کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں مسئلہ کرتے ہیں کس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں آج اس سبب میں یہ بات ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں تو ان پر ہر طرح کی تکالیف آتی ہیں ان تکالیف میں سے ایک تکلیف اوپر کے ذکر کرنے کی کہ کافر لوگوں کا مسلمانوں کو دیکھ کر مذاق بنانا یہ بھی بڑی تکلیف کی بات ہے جو شخص کہ جس کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے نا مذاق بنائی جا رہی ہے اس کے دل کی بڑی گرام ہوتی ہے یہ بات لیکن اب حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ صبر کریں جو لوگ مذاق بنا رہے ہیں مال اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کا بس آپ صبر کریں صبر کا خدمت تو یہ بھی ایک تکلیف ہے جس پر ایمان صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں گا فرمایا جاتی کیا تم یہ خیال کر بیٹھے ہو کہ جنت میں ہی داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر ان ایمانداروں کی طرح باتیں نہیں آئیں گی جس طرح کے ان سے پہلے ایمان والے گزرے ہیں اور ان پر طرح طرح کے مسائل اور پریشانیاں اور ہم ہم آئے ہیں اس طرح تمہارے اوپر نہیں آئیں گی ایسا نہیں ہوگا یہ ہوں گے مسائل اور پریشانیاں یہ تو دنیا دار میں مسائل ہی ہے لیکن آج ایمان کے لیے دنیا میں مسائل زیادہ ہیں ایک حدیث سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ اشد اشد الناس بلا الانبیاء ثم فالانسل لوگوں پر سب سے زیادہ جو مصیبتیں آتی ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ جن پر مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں وہ انبیاء ہیں پھر اس کے بعد اتنا جس کا ایمان ہے پھر اس کے بعد اتنا جس کا ایمان ہے اس کے مطابق یہ مسائل اور پریشانیاں رہی ہیں قرآن پاک نے ایک مقام کو فرمایا ہے یہ دوسرے بارے کا تیسرا رقو ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے من الخوف کبھی کچھ ڈر دے کر کبھی و فاقہ دے کر کبھی تمہارے عزیز و اقارب میں سے کسی کی وفات دے کر کبھی اموار میں سے کسی مال کو ختم کر کے جلا کے کہا تھا گیا اس طرح مویشی خراب ہو گئی یہ مختلف طریقے سے ہم آزمائیں گے مبشر صابرین پھر جو امتحان میں کامیاب ہو گئے یعنی صبر والے لوگ انہوں نے کوئی گلا شکوا نہیں کیا تو ان کے لیے خوشخبری ہے بشارت ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں ان و ان الیہ راجعون کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے اور ہم سب اللہ کی طرف ہی لوگ کر جانے والے بعض حضرات نے اس دعائیہ جملے کو صرف موت کی خبر پر ہی اللہ راجعون کو مختص کیا ہے یہ غلط بات ہے تھوڑی سی پریشانی بھی ہو بڑی پریشانی ہو خواہ موت کی پریشانی ہو انا الیہ راجعون پڑھنا مسنون ہے صرف موت پر پڑھنا ہی مسنون نہیں ہے کہ موت کی خبر آئے تو ان للہ کرتے ہیں نہیں جو بھی پریشانی کی خبر آئے اس پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماتے ہیں ایک اور پر پہ پاک نے فرمایا ہے وہ نقل وَالْخَيْرِ تم کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مسائل میں بھی اور فراوانی اور خوشیوں میں بھی کہ کس حالت میں کون ہمیں یاد کرتا ہے علماء نے لکھا ہے آزمائشیں تو دونوں ہیں فراوانی کی حالت بھی آزمائش کی حالت ہے اور مسائل و فاقہ غم کا زمانہ یہ بھی دار المسائل بھی ہے یہ بھی امتحان کا زمانہ ہے لیکن دونوں امتحانوں میں عموماً جو مسائل اور فقر و فاقہ والا امتحان ہے ان میں تو اکثر لوگ متوجہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن جو امتحان کا مرحلہ مرحلہ اور صحت اور عہدہ اور اچھی حالت ہے اس امتحان میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں کم لوگ ہیں جو اللہ کی طرح متوجہ ہوتے ہیں پیسہ خراب کر دیتا ہے عہدہ خراب کر دیتا ہے تکبر آ جاتا ہے کل زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں لوگ تو میں آسک تم اردم کو مل کا کیا تم یوں خیال کر بیٹھے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما لما وقت کم خلو الزین خلون قبل کو تو تمہارے اوپر ان لوگوں کی طرح مسائل مسائل نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں حضرت بن عرب رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں مکی صحابی ہیں اور ان پر بھی بڑی پریشانی اور مصیبتیں آئی تھیں مکہ کے مسلمانوں پر بہت زیادہ مشرقین مکہ نے ظلم و ستم کیا ان میں سے ایک حضرت خباب بن عرب بھی ہیں یہ خود حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھے تھے اور میں بھی آیا بیٹھ گیا اور بھی تو چند ساتھی آئے بیٹھ گئے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مشرقین مکہ بہت تنگ کرتے ہیں ہم مصیبتیں جیت جیت کے مار کھا کھا کے تنگ آ رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے اللہ پاک کی مدد آ رہا ہے آپ دعا دینا اللہ پاک کی مدد آ جائے گی ہم مسائل کو برداشت کر کر کے تنگ آ چکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سماجی کا یہ یہ درخواست پسند نہیں آئی فرمایا کہ خبرات تم اتنی جلدی تنگ ہو گئے ہو آپ نے پہلی باتیں نہیں سنی جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ پہلے لوگوں کو دین کی وجہ سے آرام میں چیرا گیا ہے اور وہ پریشان نہیں ہوئے کہ بس اللہ کی مرضی ہے دین کی وجہ سے پریشانی آ گئی تو کیا حرم ہے اور ایسے ظالم لوگ بھی گزرے ہیں کہ دین والے لوگوں کو لوہے کی چنگیوں کے ذریعے سے ان کے جدوں کو اوپر سے اتارایا جانا ہے لیکن وہ پریشان نہیں ہوئے اس طرح کے ان پر کوئی جملہ زبان پہ گلے والا آ جائے تو پریشان نہ ہو اللہ پاک کی مدد خود آتی ہے ایمان والوں کا جب وہ ایمان اور اسلام کی وجہ سے ان کے اوپر پریشانیاں آئیں اور انہوں نے ماں اللہ کی رضا کی خاطر صبر کیا ہو تو خبر ایسے لوگ دعا نہیں کریں تو پھر بھی اللہ پاک کی ان کے اوپر بدل آتی ہے اور گراہک رکھو ایک دور تمہارے اوپر ایسا آئے گا کہ یمن سے رات خاتون چلے گی مکہ کا دباؤ کرنے کے لیے اس کو سوائے اندر کو رسل کے ڈر کے اور کوئی اس کو ڈر نہیں ہوگا حتیٰ وہ زہری حسن بھی رکھتی ہوگی اور مال کے اعتبار سے بھی وہ زیورات سے لدی ہوئی ہوگی لیکن کوئی اس کی طرف نہ میری نظر سے دیکھے گا نہ کوئی ڈاک اس کو روکنے کا سوچے گا یہ دور امن کا اللہ پاک تمہیں عطا کر دیں گے لیکن بے صبر کیوں ہوتے ہو یہ تو جس کا جتنا امتحان جس کا جتنا ایمان ہے اس کا اتنا امتحان ہے حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم کیا تم یوں ہی گمان کر بیٹھے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور تمہارے اوپر کوئی مسائل پریشانیاں نہیں آئیں گی ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کو احاطے میں دیا ہوا ہے خواہشات اور جنت کو احاطے میں دیا ہوا ہے مسائل غم اور حزن میں سیروں میں سب غم اور مسائل و مسائل ہیں ان سے گزر کے جانا ہے تو آگے جنت ہے اور اگر فراوانی اور خوشی اور راحت تعیش اور یہ چیزیں خواہشات نفس کے مطابق جو عمل کر رہا ہے یہ چیزیں ظاہر تو آسان ہی بڑا آسان ہے لیکن ان کے آگے جہنم ہے جس کو قرآن پاک نے سورہ نازعات میں بیان فرمایا ورنہ ہم نفس عن الحوا فان الجنت هي المقوى واما من خاف مقام ربه جس شخص کو یہ ڈر لگ گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے حساب کے لیے ورنہ ہم نفس عن الحوا اور خواہشات نفس کے خلاف کام کرتا رہا اس لیے کہ یہ نفس اصل میں شاگرد شیطان کا ہے یہ اس کی بات جلدی مانتا ہے انسان کو اپنے تابع اس نفس کو بنانا یہ مشکل ہے اصل شاگردی اس کو اس کو اس کی حاصل ہے بنا ہم نفس عامل ہوا تو یہ شخص جس کو یہ ڈر لگ گیا کہ اپنے نفس کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے اور ہمارے ساتھ نفس کے خلاف کام کرتا رہا تو اللہ پاک اس کو جنت ادا کرتے ہیں تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے ارد گرد مسائل مسائل ہیں پریشانیاں ہیں سب سے بڑی پریشانی بعض دفعہ یوں ہوتی ہے کہ ایک شخص نیکی کرنا چاہتا ہے کسی فرق پر عمل کرنا چاہتا ہے واجب کو بجا جانا چاہتا ہے بعض دفعہ سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے لیکن اس نیکی کو بجا لانے کے لیے اس کا نفس بھی رکاوٹ ہوتا ہے ماحول رکاوٹ ہوتا ہے اور ان کی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں جبکہ یہ شخص اس پر عمل کرنا چاہ رہا ہے اب کہ یا مخالفت کو نور لے یا پھر سنت کے اوپر عمل کرے تو سنت پر عمل کرے گا تو ظاہر ہے مسائل بنائیں گے کوئی پریشان ہوگا کوئی کوئی بات کہے گا کوئی اور مسائل بنا دے گا تو فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایمان کے بارے میں شخص بجا آ رہا ہے اس میں ضرور ضرور پریشانی آئے گی سب بائی ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کے کے سامنے اللہ نے بعد سوال کیا کہ حضرت آپ آپ بہت بہت پریشان ہو رہے اس میں سارے قدر صحابہ شہید بھی ہو رہی جس میں آپ کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ اور اس سے بہتر کی بات ہو رہی تھی کہ خود آپ زخمی ہو گئے اور آپ کا باپ کے شہید ہو گیا آپ بہت پریشان ہوئے تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو آپ بہت پریشانی ہے بہت آپ کو دشمن نے مخالفین اسلام نے پریشان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا یہ اس پریشانی سے کم ہو کہ جب میں مکہ سے تبلیغ کے لیے طائف کی طرف نکلا تھا اور دل میں یہ ارادہ تھا کہ دور سے بڑے یہ رشتہ دار ہیں کچھ میری بات سنیں گے اگر نہ بھی سنی نہ بھی مانا تو کم از کم مارے گے تو نہیں لیکن ان بدبخت طائف داروں نے بھی میری بات کو صحیح نہ سنا اور بچوں کو جمع کر کے میرے اوپر پتھروں کی بات کرسائی تھی مجھے اس دن کے غم سے وہ اپنی قوم کا غم زیادہ تھا کہ جب میں ایک نیت لے کے گیا تھا اور مجھے پتھر میرے اوپر برسائے تھے تو یہ سب پریشانی ہی ہے نا اور یہ پریشانیاں مسائل دین کے اعتبار سے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ کامیاب شخص کے لیے جو میں جمعے میں عرض کر چکا ہوں کہ چار باتیں بیان کی ہیں صلاح رحمی والی بات ارکان اسلام ایمان والی بات اور دو آخری باتیں امر ابل باب اور چار باتیں کسی شخص میں ہوں تو وہ کامیاب ہے اگر خود کوئی نیک بنا اور آگے کسی کو وہ نیکی کر نہیں چھوڑ دیا ہر کسی کا آنا اپنا طریقہ کار ہے فلاں ہے بس اپنے راستے میں چل رہا ہے دوستوں یہی بات ہے جو کافر ذہنیت لاطینی ذہنیت لاطینی میڈیا عام سادہ مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہ رہے ہیں کافی حد تک چکے ہیں ڈال چکے ہیں کسی مطلب اپنا اپنا ہوتا ہے جس کی جو مرضی ہے وہ عمل کرتا رہے ہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ عمل کرتا رہے ہم تو بھی بس یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کا غلط بات ہے آخری مذہب غلط مذہب ہے باقی تمام مذاہب منسوخ ہو گئے وہ باطل ہیں اب جو غیر شری ہیں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ اور ہے رہے گی اور آخری کتاب قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ رہے گا اگر کوئی اور مذہب قیامت تک رہنے والا ہے تو اپنے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو بتائے گا وہ سمجھائے گا سنائے گا کون سی حضرت عیسی علیہ السلام کی حدیث کی کتاب ہے کون سی حضرت یوس علیہ السلام کی حدیث کی کتاب ہے کہ جو اسی طرح محفوظ ہے جس وقت وہ دنیا میں آئے تھے تو ان پر واضح ہوئی تھی اور ان کی ایک ایک ادا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا زندہ جاوید ہے اور وہ ذخیرہ احادیث وہ علماء جنہوں نے پوری پوری زندگی دین کی خدمت میں کرتی ہے آخر میں وہ بھی کہنے لگے کہ ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرۂ حدیث کو پوری نظر دیکھ ہی نہ سکے اتنا وسیع ذخیرۂ حدیث ہے تو بات کہ اس شریعت میں آخر تک کے اعتبار سے بھی کوئی مسائل نہ ہو جبکہ دفتر بھی سارا آپ کو تقریباً لاکھ نہیں ہو چکا ہے مارکیٹ کے اعتبار سے بھی میرے اوپر کوئی پریشانی نہ ہو جبکہ مارکیٹ بھی سارے یورپ کے قبضے میں ہو گئے جبکہ ماحول کے اعتبار سے اپنے بیوی بچوں کے اعتبار سے میرے لیے مشکل نہ ہو جبکہ وہ سارا ملک کے قبضے میں ہو گیا دیکھو دوستو ان حسب تم ان تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم یہ پریشانیاں آئیں گی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اور ایک وقت آتا ہے پھر یہ پریشانیاں بڑا سہتا ہوتی ہے یہ پریشانیاں بڑا سہول دیتی ہیں جب دین پر عمل کرنے کی وجہ سے پریشانی آئے لمبا ہے تو یہ ہم انسان کو بڑا سکون عطا کرتا ہے اس پہ گویا کہ فرشتوں کے ذریعے سے الہام اللہ پاک دل تبادل کرتے ہیں کہ لمبا ہو یا رب سب پریشانیوں کو اپنے لیے لے لیا ہے اب ہم تمہارے دوست ہیں دنیا آخر میں فرمایا حسرت ہم البسا دین پر عمل کرنے کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں پہلے پر بھی آئی ہیں اور وقت سارا ان پریشانیوں کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر بھی ہوں ظاہری بیرونی اور ان پریشانیوں کو بھی کہتے ہیں جو اندرونی طور پر دراصل ایسی پریشانی ہوتی ہے اندر اندر سے بندہ کو حال حقیقت حال وہ بھی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی ایسی پریشانی کسی نے ایسی کوئی بات نہیں دل دل میں پریشان ہے بیرونی پریشانی بھی آتی ہے ایمان پر آتی ہیں اندرونی پریشانی بھی آتی ہیں وقت وقت ذرا صرف ان پریشانی کو کہتے ہیں جو ذہنی طور پر بیرونی ہو زخم لگ رہا ہے بیماری ہو گئی کچھ اور ایسی تکلیف تو میں وہ سن سی ہوں اور ایمان کو ایمان کے بقدر ان پریشانیوں میں الجھایا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے پکا جاتا ہے اور بعض دفعہ خلاف شرح چیز وہ زیادہ آسانی سے سامنے حاصل ہو جاتی ہے اور دین کے نقطۂ نظر سے چیز وہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ سے ہوا کا تو بہتری مانتے ہیں اب جو آسانی سے چیز مل گئی ہے وہی ماننے بہتری ایسی نہیں قرآن و حدیث ایک اصول ہے ایمان کے اعتبار سے امان کے اعتبار سے عقائد کے اعتبار سے معاشرت معاملات کے اعتبار سے اور اصول سے کیا آپ کی وہ قرآن ٹکراؤ میں تو نہیں آ رہے پھر کیا اللہ فرماتے ہیں ہم پر تو کچھ بھی نہیں ہے اس لحاظ سے اتنے بڑے کہ انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے ماننے والے بھی پریشانیاں سہ سہ کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھی کہنے لگتے ہیں متا رسول اللہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی اتنی پریشانیاں جس طرف جاتے ہیں نامیدی ہوتی ہے دین کے مخالف ہی ہر طرف چرچا ہو رہا ہے دین پر کوئی حامی نہیں نظر آ رہا انبیاء ہو کرتے ہیں ان سے اونچا تو پھر کس کا ایمان ہے اور وہ بھی ایک بسری تقاضے پر یہ جملہ بولتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے درخواست دیتے ہوئے متا رسول اللہ اللہ پاک راز فرماتے ہیں پریشان نہ ہو اللہ ان نصر اللہ قریب اللہ کی مدد قریب ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدقا پوچھتے ہیں آپ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ کیا خرچ کریں کس کو دیں آپ فرما دیجئے جو کچھ بھی تم خرچ کرو مال بس والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے مسافروں کے لیے ان سب کے لیے ٹھیک ہے تو من خیر اور جو کچھ بھی نیکی کرو گے یعنی جتنا مال جس نیت سے خرچ کرو گے فیم اللہ علی علیم اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے وہ خرکوں مزہ ہے ناپسندیدہ چیز ہو سکتا ہے جس کو تم مشکل سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم محبوب سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اس میں شر ہو برائی ہو حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے وہ ان تم لا تم نہیں جان سکتے ہو کہ کیا حقیقت اس میں کیا ہے بات کل چل رہی تھی کہ اہل ایمان کے اوپر ایمان و اسلام کی وجہ سے کچھ مسائل مسائل آتے ہیں اور اس میں وہ صبر کریں ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی پریشانی آئے تو آدمی فوراً ہی اپنے اسلام والا راستہ ہی چھوڑ دیں کہ یار یہ تو کس وجہ سے ہوا ہے اس پر صبر سے عمل کریں کوئی بھی پریشانی ہو نہیں وہ دائمی نہیں ہوتی کوئی بھی راحت ہو وہ بھی دائمی نہیں ہوتی تو لہٰذا سفر کیا جائے وہ گھڑی جو پریشانی کی ہے خود ختم ہو جائے گی یہ اللہ پاک کا اصول ہے کہ دنیا میں نہ کوئی نعمت دائمی ہے نہ کوئی مصیبت دائمی ہے آخرت میں مصیبت بھی دائمی ہے اور نعمت بھی دائمی ہے تو پریشانی کے ایام بھی وہ چند نہیں ہوتے ہیں انسان کو اس میں ثابت قدم رہنا چاہیے کئی ساتھی جمعے میں یا عام میں مثلاً عام مثال سازش یہ ہے کہ داڑھی کی فضیلت یا اس کی وہ سنی تھوڑی تھوڑی چھوڑ دیتے ہیں داڑھی یا آگے بڑھ رکھ لی جیسی چند ساتھیوں نے کوئی بات کی وہ یوں ہو گیا اور ہو گیا وہ دوسرے دن ہی وہ ہو گیا بھائی یہ تو ہو اور اس میں ثابت قدمی ہونی چاہیے کہ اچھا کام شروع کیا ہے تو اس میں پھر تھوڑی ہمت بھی ضروری ہے تو فرمایا جیسے وہ نیکی ہے کہ دین کی وجہ سے پریشانی آ جائے اس پر ثابت قدم رہے صبر کرے اللہ سے اس کے لیے اس پریشانی کے حل مانگے انشاءاللہ حل ملے گا وہ نیکی ہے صبر کرنا ایسی ہی نیکی ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی نیکی دو طرح کی پریشانیاں ایک پریشانی مال دنیاوی امور سے انسان پر آئی اور اس پر بھی اس نے صبر کیا ہے کوئی غلط شکوا اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کیا ہے دنیاوی امور کے اعتبار سے اس پر پریشانی آئی ہے اور کوئی گلا شکوا نہیں کر رہا صبر کر رہا ہے اس کو اس پر بھی اجر ملے گا اور ایک شخص پر خیال سے پریشانی اس وجہ سے آئی ہے کہ وہ دینی بات کی وجہ سے اس پر پریشانی ہے اور وہ صبر کر رہا ہے ہمت سے ترتیب کے ساتھ اس کا حال تلاش کر رہا ہے ایسے شخص کو تو زیادہ ثواب ہے زیادہ اجر ہے دوڑا ثواب ہے اس کو جب ایک دنیاوی امور میں کوئی سخت پریشانی میں پھنسا اور اس پر وہ صبر کیا اس نے تو اللہ پاک اجر دیتے ہیں جب دینی اعتبار سے کسی شخص پر پریشانی آئے گی تو وہ صبر کرے گا اس پر تو دونوں اجر ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور بڑے زیرت سمجھدار ماحول کی فراست بندے بیٹھے ہوئے ہوں ان کی سمجھ کے مطابق گفتگو ایک بڑا ملکت تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بحرین کے گورنر تھے لوگوں نے شکایت لگائی کہ یہ مغیرہ صحیح بندہ نہیں ہے پیسے کھاتا ہے فلان کرتا ہے اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا واپس آ جاؤ مدینہ میں ملا اور دوسرا ساتھی منتخب کر لیا ان لوگوں نے دیکھو کیسے لوگ کیسے کیسے دور میں شرپسند ہوتے ہیں انہوں نے کہا یار حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا ساتھی ابھی نہیں بھیجا تھا ان کو منگوا لیا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوا حضرت مغیرہ کے اوپر کوئی سختی کوئی تنبیہ نہیں ہوئی تو اس کا کوئی ہلا کرتے ہیں دیکھو نا شریف لوگ مناسب قسم کے لوگ ہر قرونی کرنی اس مبارک دور میں دکھے ایک بڑے سمجھدار قسم کے چودھری کو گٹیرے کو پکڑا مشورہ کیا کہ بن بچوں پر نہ کہ صحیح سختی ہو لمبی ہو یہ تعصب کی جو آگ ہوتی ہے یہ بجتی نہیں ہے کہ یہ تھوڑا ان کو بادشاہ نے طلب کر لیا ہے یہ بھی تو ایک سزائی ہے لیکن ان کا غصہ اور تعصب ٹھنڈا نہیں ہوا تھا وہ بڑے بندے نے مشورہ دیا کہ سارے لوگ ایک لاکھ درہم جمع کرو لاکھ دن جمع کرو تو میں عرب امیر المکمنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہ کہوں گا کہ بیت المال کا پیسہ مغیرہ نے چوری کر کے خیانت کر کے میرے پاس مانا رکھوایا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو دے دیتا ہوں کتنی بڑی پالیسی تو آج کل تو کورس کرائے جاتے ہیں ایجنسیوں کو خفیہ اداروں کو کہ یوں دھوکہ دینا ہے کسی کو یوں پھنسانا ہے اس زمانے میں ان کو کون کورس کرا رہا تھا یہ انہیں کے شاگرد ہیں یہ جو ترتیب چل رہی ہے تو وہ چلے گئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے یہی بات کہی ظاہر غیر تو اللہ پاک جانتے ہیں انہوں نے مغیرہ کو بلا لیا مغیرہ سنو یہ کیا کہہ رہا ہے اس بندے نے یہ بات دوہرا دی اور پہلے مجھے پورے علاقے سے ایک لاکھ درہم چندہ کرنا آسان کام نہیں ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے جب دین کے لیے چندہ ہونا مسجد مدرسے کے لیے تو پھر بھی بات کرنے میں تو شرح گزار نہیں ہوتا نا لیکن اپنی اس طرح کی پالیسیوں کے لیے ماننا ہوا اپنی ذات کے لیے بڑا مشکل کام ہے پہلے انہوں نے لاکھ روپئے لاکھ درہم چندہ بڑے مشکل سے جمع کیا تھا مغیرہ کو بلایا تھا ان کو کہا کہ آپ بتاؤ ان کے سامنے بتاؤ اس بندے نے شرپسند نے وہی بات کہی مغیرہ نے کہا یہ بات اس طرح کی ہے لیکن دو لاکھ درہم دو لاکھ میں نے اس کے پاس جو خانت کی بیت المال کی وہ دو لاکھ درہم اس کے پاس رکھوائے تھے آپ یہ گھوسا بنا بھائی تم تو چور ہو ایک لاکھ دے رہے ہو اور تمہیں فاروق اس کی طرف کرے تم ایک لاکھ دے رہے ہو وہ تو دو لاکھ حضرت سچی بات میں بتاتا ہوں اصل میں ہم نے یہ کام کیا ہے اور میں کامیاب نہیں ہو سکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا مغیرہ تم نے اس طرح کی بات کیوں کی تھی یہ تو جھوٹ کی بات ہے کہا حضرت یہ جھوٹا شخص تھا میرے اس جھوٹ کے جملے کے علاوہ یہ پکڑا گیا تھا میں نے اس سمجھدار کی وجہ سے یہ بات کی ہے میں نے پہلے بتایا کہ یہ بڑے ذہین اور فراست والے بندے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے پھر ان کو وہ سارے پکڑے گئے وہ چندہ مندہ ساری ترتیب ٹھیک ہو گئی تو اس طرح کی بھی مسائل اور اس ان کے اوپر خالص دین کی وجہ سے کسی قبیلے کے خلاف کوئی فیصلہ ہو رہا ہوگا نا انہوں نے کوئی غلطی کی ہوگی مغیرہ نے فیصلہ اپنے خلاف کیا ہوگا پھر لوگوں نے پارٹی بنا لی کہ یہ کیا بات ہوئی ہے امام صاحب نے آج یہ مسئلہ کیوں بیان کیا ہے ایک کو راضی کیا دوسرے کو کیا تیسرے کو کیا پھر لوگ بنا دیتے ہیں نا لوگ اس طرح کیا ہے تو انہوں نے خالص دین کا کام کیا اور اس پر یہ پریشانی بار دفعہ پریشانی خالص دین پر عمل کرنے کی وجہ سے آتی ہے اور اس میں بھی اللہ پاک آزماتے ہیں اور جب وہ انسان ثابت قدم رہتا ہے صحیح حکمت سے اس کا رسالہ اللہ تعالیٰ سے مانتا ہے حکمت سے تدبیر کرتا ہے اس پر اس کو ڈبل سوال ہے تو آج کے سبب میں ایک اور سوال کا نام بتایا حضرت عمر بن جمہور صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ حضرت ہم مال میں سے کتنا خرچ کیا کریں اور کس کو دیا کریں مال خرچ کریں یہ ایک سواد جرونی مانی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے با ادب لوگ تھے اور بڑی اونچی جماعت تھی حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے دور میں یہ کہا کرتے تھے جب آپ تو دنیا سے چلے گئے بعد میں یہ بڑے مفسرین محدثین میں سے تھے عبداللہ عباس عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایسی جماعت مقدس اور اونچی جماعت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ دیا نہیں دیکھی ہے نہ پڑھی ہے دنیا کی تاریخ میں یہ اتنے اونچے لوگ کیسے کیسے انہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے اور ہر ہر سنت کو اپنایا عمل بھی یاد کرنے میں بھی تو ہم نے جمون رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا گیا کہ حضرت کیا خرچ کیا کریں کس کو دیا کریں اور پورے قرآن پاک پوری شریعت میں کوئی تیرہ یا سترہ مرتبہ سوال کر کے صاحب کرام نے بات پوچھی ہے ورنہ وہی آتی جاتی مسائل آپ بتاتے جاتے اسی کے مطابق عمل ہوتا رہتا تھا سوال کرنا بھی بے ادبی سمجھتے تھے کوئی سترہ کے لگ بھگ سوال ہیں جس پر آپ نے جواب دیے کچھ کئی سارے تو اس صورت کے اندر ہیں آپ نے مسائل بتا دیے انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کتنا خرچ کرنا چاہیے اور کس کو دینا چاہیے کس کو دینا چاہیے یہ مسائل ہیں اور کتنا خرچ کرنا چاہیے قرآن پاک نے اس کو جانے کر اپنے اوپر چھوڑ دیا اور میں دینا چاہیے والدین کو رشتہ داروں کو یتیموں کو مسکینوں کو اور مسافروں کو یہ تو مسائل ہیں جن کو دینا ہے اور دینا کتنا ہے فرح آپ کو جو بھی دیتے ہو جتنی آپ کی توفیق ہے اس میں ہر بندی نہیں ہے جو آپ کی توفیق ہے وہ نکالو اور پھر ان ان میں سے دو تقریباً مسائل اہم اہم سارے ہی آ گئے وغیرہ سبیر میں غلامہ طلبہ بھی لکھا ہے وغیرہ سبیل میں عام مسافر بھی آ گئے وغیرہ سبیل میں مجاہدین اسلام کو بھی مسافر ہوتے ہیں وہ بھی آ گئے یتیم آ گئے مسکین آ گئے رشتے دار آ گئے اور والدین آ گئے اور یہاں پر حد بندی بیان نہیں ہوئی کہ کتنا تم نے دینا ہے وہ انسان کے اپنی ثوابیت پر چھوڑ دیا ہے دینا کس تو اس بتا دیکھتے رشتے دار کو دینا بڑا سواب ہے یہ جو انفاق کی سبیر اللہ کا اس عید ذکر ہوا یہ صدقات نافلہ عام اللہ کے نام پر جو بندہ دیتا ہے رہی بات زکات کی صدقۃ الفطر کی کفارات کی فدیے کی یہ عشر کی یہ صدقات واجبہ جہاں صدقات واجبہ کا ذکر ہے وہاں شریعت نے حد بندی بیان کر دی ہے اتنا ہوگا اس میں سے اتنا نکالنا ہے صدقۃ الفطر روزانہ رکھنے والے کا فدیہ کفارہ جو پیداوار ہوتی ہے زکات یہ صدقات واجبہ ہے صدقات واجبہ میں دو چیزیں ہیں ایک صدقہ نکالنا اور دوسرا صحیح مصرف پر پہنچانا یہ دونوں چیزیں ذمہ داری ہے ورنہ اگر صحیح مصرف میں نہیں پہنچایا گیا کسی مالدار کو دے دیا کسی کور کو دے دیا اور وہ صحیح مصرف نہیں تھا تو اس کا صدقہ ادا نہیں ہوا اور زکات ادا نہیں ہوئی دوبارہ ادا کرے جہاں صدقات انسان کا دل چاہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سوائے زکات کے اور حدیث بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آپ کے مال پر حق ہے سوائے زکات کے بھی صرف زکات کو ہی نہ وہ کرتے رہنا کرتے رہنا ہوگا زکات نکال ہے اور میں نے بتایا کہ بعض لوگوں کی ایسی بات ہوتی ہے کہ زکات نکال کے رکھ دینی ہے اب آہستہ آہستہ آہستہ اللہ کے بدلے اور پیسہ آئے گا اس میں سے آہستہ آہستہ دیتے رہنا نا یہ دو کسی مصرف کو اور صحیح مسرت کو پہنچاؤ اپنے ذمہ سے بڑی ذمہ ہو جاؤ تو یہاں صدقات کے نافلہ کی بات ہے عام اللہ کے راستے میں صدقہ دینا یہ وہ صدقہ جس جو حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو نان نفقہ دینا بھی صدقہ ہے وہ صدقہ بھی عام صدقہ ہے یہ نہیں کہ اب زکات میں جو بیمار وہ بار بار زکات نکال کے بیوی کو دیتا ہے یا اپنے والدین کو دیتے یا اولاد کو دیتے زکات ادا نہیں ہوگی اپنے نسبی رشتے داروں کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی کزن کو بھائیوں کو جو اپنے اپنے علیحدہ گھروں میں ہوں بہنوں کو جو اپنے اپنے علیحدہ گھروں میں ہیں اور واقع دن کو زکات کا مسرت ہیں یعنی بارہ ہزار کی مالیت یا اس سے زیادہ ان کے پاس نہیں ہے تو دے سکتے ہیں اپنے والدین کو یا اپنی اولاد کو یا بیوی اس میں صدقات نافلہ کی بات ہے اور اس میں یہ فرمایا کہ جو بھی تم دے سکتے ہو اور جو تم دو گے فی اللہ علی علیم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس میں حد بندی نہیں ہے ہر شخص کو اپنی ترتیب خود سوچنی ہے کہ نفلی صدقہ لے رہا ہے اور نفلی صدقے میں اس چیز کا خیال رکھیے کہ گھر کے لیے ضرورت پوری ہو رہی ہے پھر جو زائد ہے وہ اس میں سے دے دیا جائے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اور چند صحابہ اکرام ان کے ساتھ تھے ان کا تو عجیب مسئلہ تھا کہ ضرورت سے زیر اپنے پاس پیسہ رکھنا یہ جائز ہی نہیں ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ درمیش صحابی تھے یہی درمیشی کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ ابو ذر کبھی بھی تم نے کوئی قاضی والا بولا قبول نہیں کرنا یہ میرے ساتھ عادت ہے کبھی بھی تم نے قاضی یا اس طرح کا عہدہ قبول نہیں درویش اب یہ ان کا ایک ذاتی مسئلہ تھا اس میں چند ان کے ساتھ تھے کہ ضرورت سے زائد پیسہ اپنے پاس رکھنا جائز ہی نہیں ہے جبکہ جمون سے صحابہ احترام کا یہ مسلک ہے ضرورت سے زائد پیسہ کے اوپر اتنے فیصد یوں زکات ہے رکھ سکتے ہیں تو تبھی زکات واجب ہے نا ورنہ تو زکات ہی واجب نہیں ہوگی جب رکھ ہی نہیں سکتے ہیں جمہور کا مسئلہ تو یہی ہے تو یہاں انسان کے اپنے سوادین کے اوپر چھوڑا ہے کہ وہ کتنا دے اور کیسے دے کن کو دے بس اس میں ایک بات یہ ضروری ہے انفاق کی سبیل اللہ میں ریاکاری ہرگز نہ ہو شہرت ہرگز نہ ہو کہ اس میں ایک تو وہ خرچ ضائع ہو گیا پیسہ چلے گئے دوسرا واپ کی وجہ سے وہ اس میں نقصان یہ ہے کہ ثواب کے بجائے اور نقصان ہو جائے گا تو فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کن کو دیں فرما انفق تم من خیر جو بھی تم خرچ کر سکتے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے اس میں انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے یہ بھی ایک امتحان ہے کہ کون کتنا دے سکتا ہے اور کتنا دے رہا ہے کیسا مال دے رہا ہے کیا ترتیب کر رہا ہے بس ان چیزوں کو دو فین اللہ علی علی جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنا دے رہے ہو کس نیت سے دے رہے ہو کیا مقصد ہے تمہارا وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آپ فرمایا کتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير انفاق فی سبیل اللہ بھی معاشرے کی درستگی کے لیے ہے کتاب سبھی اللہ کی معاشرے کی درستی کے لیے ان میں کوئی دہشت گردی والی بات نہیں ہے انفاق کی سبھی اللہ غریبوں کو دو اپنے محلے میں پہلے خیال کرو وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے تھوڑا سا آپ اس محلے کو وسیع کرو مزید خیال کرو اپنا گاؤں صحیح ہو گیا پھر اس کے بعد اور جگہ میں ان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرو یہ معاشرے کی درستگی کا ضامن ہے کہ آپ خیر کو مال میں سے خرچ کریں انفاق کی سبھی زندہ نکالیں اور جو ضرورت مند ہے ان کو دیں یہ معاشرہ اس سے درست ہوتا ہے ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے ہاں امیر ہے اس کی بھی ضرورت ہے غریب ہے اس کی بھی ضرورت ہے اور دوسرا جہاد کی سبھی زندہ یہ بھی معاشرے کی درستگی کا ضامن ہے اس سے مقصد ہے کوئی دہشت پھیلانا نہیں ہے کہ ایک عرصہ ہوا تبلیغ ہو رہی ہے واضح نصیحت ہو رہی ہے سمجھایا جا رہا ہے لیکن یہ کفر ایسا شر پسند ہے کہ مسلمانوں کو اپنے علاقے میں نہیں رہنے دیتا تو اب مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی حسن الزین یقاتلون فی سبیل اللہ کتب علیکم القتال ہوا ہو قرف اللہ کو کہ اب جب تمہیں اپنے علاقے میں بھی یہ نہیں رہنے دیتے تو اب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ اس میں وہ عید لکھو مسجدات اور ملکوں کا اپنی وسط اور گنجائش کے مطابق وہ ضرورت اصلیہ بھی ساتھ رکھو اور اصل چیز وہ تقوی ہے کہ کس مقصد کے لیے تم جا رہے ہو اور کیوں جہاد کرنا چاہ رہے ہو یہ ہو سکتا ہے کتب تم علی کتاب ہم نے جہاد کو فرض کیا وہ پھر حل وہ تمہیں تھوڑا ناپسند پسند کرے کہ اس میں تو مشکل بات ہے اور کس طریقے سے جہاد کریں گے فرمایا میں ان تک رہیم وهو خیر ال یہ ہو سکتا ہے جس کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو جب کفر کی باتیں انسان ماننے لگ جائے اور وہی باتیں ہوتی ہیں جو دین کے خلاف ہوتی ہیں تو اس کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی کہ وہ کفر ایک بار منوا وہ رک جائے گا چپ کر جائے گا پھر دوسری بات کو رک جائے گا چپ کر گا نہیں قرآن پاک نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ کچھ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمہیں اپنے دین کے اوپر مکمل اپنے راستے کے اوپر مکمل اپنے منشور کے اوپر مکمل نہ لے آئے اس وقت ترتیب کے ساتھ پالیسیوں کے ساتھ کے ساتھ جو فیلے دی جائی دی جاتی رہی ہے شروع میں اس کے اوپر کوئی بادشاہ زیادہ بہادر ہوتا ہے تو کفر کی پالیسیوں پر عمل کر سکتا ہے کوئی کم ہوتا ہے تو چند پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں پھر دوسرا جو وعدہ کر کے آتا ہے اس کو رکھتے جب اس نے چند پالیسیوں پر عمل کیا اور امیوں پر نہیں کر رہا اس صدر جیسا کو کوئی مخلص نہیں ملے گا اس موجودہ صدر مصرف صاحب ایسا شخص کافروں کو کوئی مناسب اور معتبر مخلص نہیں ملے گا کیا کیا انہوں نے کام کرائے ہے تاریخی اسلام کو پڑھ کر دیکھو یزید بھی اتنا بڑا ظالم نہیں تھا اس نے ظلم کی حد کی ہے کہ اس نے خاندان رسول کو یہ اس کو نابود کر دیا لیکن وہ بھی کچھ ایک بات تھی کہ میدان میں تو کوئی آئے تھے وہ بھی اور ادھر سے بھی کوئی فوجیں تھی کوئی اصل افراد کے میدان سے تھا حجاب بن یوسف کو دنیا امت نے ظالم حاضر علما کہا لیکن اس ظالم کی داستان بھی اس ظالم سے کم ہے کہ کسی نے معصوم اور چھوٹے چھوٹے حفظ کرنے والے اور دس سال والے بچوں کی لاشوں کے دیر نہیں لگاتے یہ اس نے لگایا تو ہر دور میں یہ کھیلیں ہوتی رہی چلتی رہی ہمارے ملک کی بات کر رہا ہوں لیکن کوئی زیادہ پالیسیوں پر عمل کرنے والا اور اب جو دوسرے آئے ہیں ان کے جملے آپ بہتر سمجھتے ہو یہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے آقا کو کہ یہ تو مولویوں کو پروان چلانے والا صدر ہے یہ تو دہشت گرد ایسا مدارس کا یہ حامی ہے اور اتنے ہے اور مدد کی ہے یہ اگر ہمیں فنڈ ملتا تو اس کے نصف فنڈ سے ہم تمام مدارس اور دینی جماعتیں اور اسلامی جماعتیں اور جہاد اور سب کچھ ہم ختم کر دیتے تو یہ میں آسان تک رہو شہی ہوں کفر ہمارے گھروں پہ داخل ہو کے ہمیں مارتا رہے ٹوٹتا رہے اور مسلمان جماعت کی بات کرے تو وہ دہشت گرد ہوتا ہے اور اسی تصویر کے ساتھ ہمارے حکمران بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ تو دہشت گردی ہے ہمارا آسان کہیں برسیا وہ شر لگوں جس کو تم پسند کر رہے ہو ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ شر ہو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں تم بہتر نہیں جانتے